ہے وارث ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے ہے وارث ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے اے وارث رسول خدا ظہور کر لے انتقام کر بو بلاب ظہور کر کرتے ہیں سب حسین دعا اب ظہور کر ہاتھوں میں زلف کار اٹھا اب ظہور کر تجھ پر یقین نہیں ہے جنہیں ان کو دنگ کر اور یزید اثر سے اعلان جنگ کر ہے بارش ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے ہے بارش ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے ہر دل کی تو پکار ہے سب کا سخن ہے تو ہے آب روئے دین امام زمن ہے تو دڑکن رسول کی ہے دل پنجتن ہے تو اس خیبر جدید کا خیبر شکن ہے تو ہم جانتے ہیں اس کے ہی دل کا تو چین ہے جس کی رگوں میں آتش بدرو ہنین ہے اے ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے اے وارث ہے آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے ہر جگہ پہ ہے بازار موت کا یہ گلیاں شاہراہیں ہیں اخبار موت کا ہر چوک پر سجا ہوا دربار موت کا ہر جی حیات خود ہے طلبگار موت کا ہو جائے گر ظہور تو پھر کانٹوں پہ چلنے سے کم نہیں ہے وارث ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے ہے وارث ہے آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے کا یہ شوق پرانا ہے یا امام بیکار کا یہ رونا رلانا ہے یا امام یہ غم کی آندیاں تو بہانا ہے یا امام مقصد تو صرف تجھ کو بلانا ہے آئی در دراصل بات یہ ہے کہ ہمت نہیں رہی انتظار کی طاقت نہیں رہی ہے بارش ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں اریض سب نے ہے بارش ہے در آجا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں اریض سب نے خدمت کرے امام کی قربت نصیب ہو برسوں کے انتظار سے رخصت نصیب ہو معبود سامنے ہو عبادت نصیب ہو بس ایک بار تیری زیارت نصیب ہو لے لو نہار ڈھنگ جو دکھلائے مجھ کو کیا بھی آ جائے مجھ کو کیا ہے بارش ہے دریا جا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے ہے وارث ہے دریا جا تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے بھیجے ہیں عریضے سب نے